حضرت ایاز بن سلامہ رحمہ اللہ نے اپنے والد حضرت سلامہ بن اقبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدی کے جانوروں میں ایک اونٹ بھی تھا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ایک